صورت البقرہ آیت ایک سو اٹھتر یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلہ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداب إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم برحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ترجمہ اے ایمان والو فرض ہوا تم پر قصاص برابری کرنا مقتولوں میں آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کیا جائے تو دستور کے موافق مطالبہ کرنا چاہیے اور اسے نیکی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے پس جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر آسانی فرما دی چاہو تو قاتل سے قصاص لے لو اور چاہو تو قصاص معاف کر کے دیت لے لو اور چاہو تو سب کچھ معاف کر دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سہولت اور مہربانی اس امت سے پہلے کسی امت پر نہیں تھی یہودیوں کے لیے قصاص لازمی تھا دیت اور معافی کی اجازت نہ تھی اور نصارہ پر دیت یا معافی لازمی تھی قصاص کی اجازت نہ تھی آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قتل جیسے خطرناک گناہ میں بھی معافی کی گنجائش موجود ہے باہمی معافی کی بھی اور سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی بھی دلیل اس کی یہ ہے کہ آیت مبارکہ کے آغاز میں اے ایمان والو فرمایا گیا ہے